سعید بن جبیر نے بیان کیا ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں قیامت کے دن جمع کیا جائے گا اور کچھ لوگوں کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا اس وقت میں بھی وہی کہوں گا جو نیک بندے نے کہا ہوگا میں ان کا حال دیکھتا رہا جب تک میں ان کے درمیان رہا آخر آیت العزیز الحکیم تک صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار چھ سو چھبیس